حضرت ابو رافع سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی انہوں نے سورہ اذا السماء انشقت پڑھی اور اس میں سجدہ کیا جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے ابو حریرہ یہ سجدہ ہم تو نہیں کیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سجدہ کیا جبکہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا لہٰذا میں تو یہ سجدہ کرتا رہوں گا حتیٰ کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ملوں یعنی فوت ہو جاؤں سنن نسائی حدیث نمبر نو سو انہتر